اتخذوا ايمانهم فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا پس انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اس لیے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے